حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو جاندار چیزوں کی تصویریں بناتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھیاسٹھ